کہ کر اگر کہا جائے آسان کر دیا ہے قرآن کو آگے پڑھو نہ کس کے لیے یاد حفظ قرآن کا حفظ آسان ہے کام مشکل مشکل کیا کیا ہے ہے آسان حفظ یاد یاد کر کر بچہ بھی رہا ہے اگر سمجھنے کی بات آتی ہے تو پھر اس کے سمجھنے والے صحابہ صحابہ تابعین آئمہ وہ بھی سارے نہیں کرتا آئمہ کرام آئمہ کرام نے سمجھ کر اس سے جو نکالا وہ نکال نہیں سکا ہے اس کو سمجھنے کے لیے کتنا علوم فنون بنا دی آئمہ اکرام نے جتنا مرضی پڑھ لیتا ہے جس طرح پھر اماموں نے سمجھا اتنا نہیں سکتا ضرورت ہی نہیں ہے سوائے تکلیف کے چارہ ہی نہیں جتنے مرضی بات بھارتی اپنے آپ کے بناتے ہیں وہ شاید مشائق ہمارے اماموں کے بنائے ہوئے اصولوں کے پیچھے چلتے ہیں تقلید اصول میں کرتے ہیں پھر جاتا ہے قرآن مجید کی یہ جہاد کی جو آیات ہے ان کا روح سکون جو ہے وہ حکام کی طرح اور ان لوگوں کی طرف ہے کہ جن کو اللہ تعالی نے اتنی طاقت بخشی ہو جہاد کے لیے اٹھے تو یہ نہیں کہ سوائے ناکامی کے اور کچھ نہ ہو سوائے رسوائی کے کچھ نہ ہو اس کو ان کو زن ہونا چاہیے کہ ہمیں پتہ ہوگی پھر قدم اٹھائیں اللہ تعالیٰ کی امداد ہو پتہ ہوگی سمجھ آ رہی اہل جمع اہل سروت اہل مال اہل اہل طاقت ہماری بات پیاری ان سے روح سکون آئے یعنی مطلب ہے کہ مراد اس سے جلو جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے زور جات کر دو اب مسلم ہمیں تھوڑا کہہ رہا ہے وہ آتموں کو کہہ رہا ہے زور جات کر ہم تو تم ہم اٹھے کر چور کے ہاتھ کاٹیں گے وہ ہماری ٹانگیں بھی ساتھ کاٹیں اب حکام جس وقت یہ ہے حکومتوں کا یہ حال ہے کہ پوری دنیا میں تمام حکومتیں اقوام متحدہ کفار کے پابند ہیں اپنی خوشی کے ساتھ ان کے فرما بردار اور محکوم پابند ہو چکے ہیں جب دنیا پوری کی حکومتیں ان کے ساتھ ہیں نمبر ایک پھر حکومتوں نے پروپگنڈے اور اتنا سامانی کے ذریعے انہوں نے پوری قوم کو فرض کرو جہاد کرنا چاہتا ہوں تو کس کے ساتھ کن کے ساتھ لڑوں یہ میرا محلہ ہے میں اگر لڑنا چاہتا ہوں تو یہ محلہ اکٹھے ہو کر یہاں مجھے مار حکومت اور فرنگیت اور یہودیت وہ تو جدھر رہی رہی مطلب ہے وہ ان کے جو ہیں افواہ فوجیں ہاں جی ان کے ساتھ لڑنا تو دور کی بات ہے جب آپ کفر یہودیت کے خلاف بولتے ہیں تو یہ محلے دار اکٹھے ہو کر یہ کہتے ہیں تم آپ اسلام کے قانون کی بات کرتے ہیں اسلام کے تہذیب کی بات کرتے ہیں کہ ہم اسلام کا تہذیب قانون نظام ہونا چاہیے آپ اگر ووٹوں کے خلاف بات کرتے ہیں تو یہ سارے ووٹ اگر ٹی وی کے خلاف بات کرتے ہیں یہ سب کے گا آپ کا جو ملا ہے خود جو مجاہد بن کر آگے نکلا ہوا ہے اس کا سارا ٹبر اور وہ خود یہودیت میں ملوث ہے لبڑا ہوا ہے گندی طرح سر تک ڈوبا ہوا ہے بغیرت وہ آگے لڑنا کس کے ساتھ یہ لشکر ہے تبلا والا ہے یہ جتنے ہیں یہ جتنے سازی تنظیم ہے جن کو جہادی لوگ کہتے ہیں ان کے اندر دیکھو تو صحیح ان کا کیا ہے کیا وجہ ہے کہ خود گھر میں ان کے ساری یہودیت ہے لوگوں کو جہاز جہاز کس کے ساتھ جہاز پاکستان کے نظام کے ساتھ موافقت اس طرح ہے کہ حکومت ان کی امدادی ہے حکومت نگران ہے اور وہ اپنی مرضی سے ان کو چلاتے ہیں اچھا حکومت پاکستان جو کفر کی خود حکومت ہے وہ تو اس کو چلا رہی ہے ان کو اور جہاد اگلوں کے ساتھ ہو رہا ہے وہ کون ہے پھر کشمیر مسئلہ جی کشمیر پر مسئلہ بنا ہوا کشمیر کو آزاد کرو یہاں پر میں دو باتیں ایک وہ یہ کہتے ہیں کیا ہو رہی ہے ایمان سے بتانا پاکستان میں تو اس سے معقوم ہے سکولوں میں تو نہیں لوٹتے فیکٹریوں میں تو نہیں لوٹتے فلموں میں فلموں میں عزتے نہیں لوٹتے یہ ٹی وی ڈرامے جو ہیں یہ عزت لوٹنے والے تو نہیں ہے اس میں تو ساری عزت کی حفاظت ہوتی ہے ایسے کتری کے بچے ہیں گھر گھر عزت لوٹانے کے بندوبست خود ملا کر بیٹھا ہوا ہے بیٹی کسی کی ہے بیٹا کسی کا ہے اس کو میل ملاپ کرا کر روزانہ دینا مدرسے اور سکولوں میں ملا کروا رہے ہیں اور بغیرت کا بچہ بات کرتا ہے کشمیر والوں کی وہ لانسی کا بچہ یہ بتا اس کے تو دشمن آ کر کبھی لوٹتا ہے اس کی تو تو دوست خود لوٹتا ہے یہ کیسی عجیب بات ہے دشمن کے ہاتھوں سے نکال کر خود لوٹنا چاہتے ہو بہن جو عجیب تم ہو کیسے عجیب کو کے ہمدرد ہو کہ دشمن نہ لوٹے تم خود لوٹتے رہو یہ تو ایسے ہے جیسے کوئی کہے جناب مسلمانوں کے چکلے پر ہندو آتے ہیں یہ ہمیں گوارا نہیں ہے ہم خود جائیں تو بہن چولہ مسلمان کا چکلا ہی کیوں ہو نمبر ایک کشمیر کو آزاد کروا لیتے ہیں انڈیا ایمان سے بتاؤ تمہارے ملک میں کون سا قانون انگریز کا یہ جب یہ انگریز کا ہے تو ہندو کے ہاتھ سے نکال کر انگریز کے ہاتھ میں دینا یہ آزادی ہاں، ہاں، ہاں، جاؤں ایسا میرے خیال میں قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے اور پیچھے بھی ہمارے مجاہدین ایسا ہی جہاد کرتے تھے کہ مسلمانوں کو ایک کافر کے ہاتھ سے چھڑا کر بدترین کافر کے ہاتھ میں دے دیتے رسول ابو داؤ شریف کی حدیث پاک ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرے کافروں کے ہاتھ سے والا ایک شہید شہادت کا واحد درجہ پاتا ہے فرمایا یہود کے ہاتھ سے شہید ہونے والا نسارا کے ہاتھ سے شہید ہونے والا درجہ پاتا ہے اس کا مطلب ہے سرکار نے تو ہی ہمیں ادھر دیا جائے ان کی سرپرستی میں لے کر دیتے ہیں ان کی سرپرستی ہے اب یہود نسارا کی سرپرستی میں جن کے ساتھ جہاد ہو رہا ہے وہ ہندو ہے اب ہمارا سوال یہ ہے کہ لائن کا بچہ جب ان کی سرپرستی میں کر رہا ہے تو بچے ان کی سازش ہے اور جو کافر کی سازش کے ساتھ جب تو چل رہا ہے جب مروا رہا ہے تو بچہ معلوم بچہ رہا موت ہو اچھا یہ بتاؤ جو مجاہد ہوتے ہیں جب وہ کتاب آزاد کر یعنی پتہ کرتے ہیں پتہ کرنے کے بعد کیا وہ پیچھے جاتے کہاں جاتے ہیں پھر وہ کافروں کو دے دیتے ہیں نہیں ہمیشہ یہ حکمت عملی ہمیشہ ایسے ہی رہتی ہے کہ جب یا جہاں پر پہنچو وہاں پر ایسا کرو لوگوں کو مرواؤ پر پیچھے جاؤ آپ یہ بتائیں آج تک یہ بارڈر پار کر کے کہاں تک پہنچ جاتے پہنچ کر رات و رات یہ واپس آ جاتے ہیں یہ کیسے عجیب ہو جائے مجاہد قوم کو مرواتے ہیں یا خود مرتے ہیں وہی ہے دس سال رہ کر پھر واپس ہی آتے ہیں میرا مقصد یہ ہے بات کرنے کا کہ شہید ہو گئے اچھا یہ بتاؤ یہ کارگل کا جو حصہ تھا کیوں واپس دیا مطلب نہیں پھر اس کا مطلب یہ نکلا کہ وہ صرف مرنے مروانے کے لیے ہے جب بات تو حکومت کی چلتی ہے بتائیں جب وہ خود حکومت کے پابند ہیں اور حکومت کو پھر کی ایسی پابند ہے کہ خطہ مروا کر اتنے بندے خطہ ہاتھ آیا حکومت واپس ہو گیا تو اب بتاؤ ان لائنوں کا فرض بنتا ہے ختم کرنا اور پیچھے ہٹنا نہیں بنتا اس کام کو چھوڑ اور پھر بڑے دشمن کون ہوئے حضرت جی فتح شدہ علاقہ جو ہے وہ پھر دشمن کو دینے والا یہ بڑا دشمن ہے یا وہ بڑا دشمن بڑے دشمن دوست ہیں اور سرپرست ہیں اور چھوٹے کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہے یہ ساری متحدہ کے خیر دینے والے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں وہاں پہ رہتے ہیں وہ کتوں کو وہاں پر لڑوا رہے ہیں مروا رہے ہیں اور ادھر سے مسلمان کام جیسا سازش یہ چل رہی ہے کہ پاکستان میں جہاں کہیں اسلامی ذہن رکھنے والا کوئی نوجوان ہے وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے نظام کے خلاف اٹھ کر کھڑا ہو جائے پاکستان میں ان کو ادھر لے جاؤ فوج کے ساتھ عوام کیا لڑائی ہوگی ادھر ایٹم بم ادھر کلاشن کو بڑے بڑے لڑائی ہوگی یہ کتی کا بچہ سوائے مروانے کے اور کیا کام کر ہے اور پھر گدڑ کے بچوں کی بات کیسی عجیب ہے کہ ادھر مجاہد اس نے کہا دابا مارا لشکر تاپا سے جماعت ہاں مجاہد ادھر مل گئے مجھے جائے بڑھ لڑانے لڑنے کے مجاہد بنا ہوا ہے یہ تو وہی بات ہے کہ شہید ہونے کو جی تو منا کرتا ہے لیکن سنا ہے سالے جان سے مار دیتے ہیں بہن چوپی کا بچہ تم ڈرامے پاس ہے یہ چندہ اکٹھا کر کے لائن کا بچہ مسلسل نقصان اس قوم کا کر رہا ہے ادھر بندے مرواتا ہے بغیرت کا بچہ ادھر مال لوٹ رہا ہے یہ مال کے ساتھ تم اپنے ادارے بناتے ہو بھارت کے بچے گھر پراٹو بناتے ہو کل کل تمہارے پاس کچھ نہیں تھا آج تمہارے پاس یہ موٹر سائیکل پھر جناب جی گاڑی آ گئی پھر اس سے بڑی گاڑی یہ تمہاری ماں کو بیچا ہے تم نے بینچوں کے لوگوں کا لیا ہوا مال ادھر لوٹ کر اپنے عیاشی میں بدماشی میں لگا رہے ہو اگیر مادر چوتھ کے پیچھے لگتا ہے زادے تم تو مرتقی ہو کفار ہو اسلام دشمن ہو اسلام ہو تو سب سے پہلے تمہاری گاٹا گردن قلم کی جائے گی بہن تم خود واجب القتل ہو تم کہتے ہو ان کو مارنا فرض ہے بھاگو پڑ جلدی کر اس کو کتی کا بچہ جب تیرے سے تصویر بھی اتاری جاتی ہے اپنے گھر سے تیری ماں کے سینے پر انگریز بیٹھا ہوا تھا ہندو بیٹھا ہوا ہے تو اپنی ماں کے سینے سے ہندو نہیں اٹھا سکا بہن چوک تو لوگوں کی بہن بیٹی کی بات کرتا ہے پکے ہو گئے وہاں پر مجبور اکٹھا ہو گیا پاگل ہو گئے بہن چوک لوگوں نے کہا اٹھاؤ جلدی نکلو یہاں سے آج کے بعد گندر ہی دے رہا ہے بچہ یہ جہاد ہے میں تیرے ساتھ بول رہا ہوں زبانی جہاد کر رہا ہوں تمہارے سے زبانی جہاد نہیں ہوتا سنانی جہاد کیا کرو گے یہ لیکن انگریزوں کے کاشتے گماشتے ہیں طوائفہ جیسے کنجری رکھتی ہوتی ہے نا جی کنجری لوگوں کو مروانے ناچ ڈانس کرتا ہے پیسہ وغیرہ کماتا ہے چلو میرے ساتھ یہ پنڈ اسٹاف کا تو لما لما وہ ادھر باپی ہوتا ہے وہ کیا اس کا ابھی لما راجبوت ہے ہاں۔ چلو حضرت صاحب بلٹ پروف گاڑیاں کنگلے بہن چوک گاڑی تھے وہ جس طرح چلاتے ہیں چلتے صحیح یہی ہے میں ہوں پہلے کفر کو اپنے گھر سے سڑک اپنے گھر سے نکالنے کے لیے صحابہ کرام نے کیا کیا تھا صحابہ کرام نے پہلے دین حق کو بیان کیا بتایا سنایا خود چلے جو ساتھ آتا تھا اس کو چلا پہنچ وہیں ادھر ادھر جانے کی کیا ضرورت تھی وہاں گھر میں آ کر لوگ لڑتے تھے فی الحال کو انگاروں پر نکال دیا بلا کر دیا سب میخے لگا دیے یہ یہ یہ مرحلہ پورا پاس کرو اس مرحلے سے آگے گزرو گے پھر پھر جا کر جب تمہیں اللہ تعالی نظام حکومت آتا اپنے ملک میں اپنی جگہ پر اپنے گھر میں دے دے گا پھر اس کے بعد پیر جاتا یہ اسلام کا حضرت فرماتے ہیں جب اسلام جب تک اسلام چھپتا ہے پھر لڑتا نہیں جب لڑتا ہے پھر چھپتا نہیں کیسے مجھے بچے چھپ چھپ کرتے جب اسلام چھپتا ہے تو لڑتا نہیں جب لڑتا ہے پھر چھپتا نہیں صحابہ کرام مکہ میں چھپتے تھے لڑے نہیں مدینہ میں ریاست ہو ہوگی تمہاری تو ریاست ہی کہیں نہیں ہے سب کو فرق کی ریاست ہے نہیں ہے اقوام متحدہ کے پابند ہے اقوام متحدہ پانچ میٹوں پاور ہے ان بہن چودہ سے کہو کے بچے بتاؤ سعودی عرب تمہارا جو تمہارا مرکز ہے جو تمہیں پیسے دیتا ہے وہ کس کا پابند ہے اقوام متحدہ کا یا خدا رسول کا پابند اقوام متحدہ پر پانچ ویٹو پاور وہ پانچوں کافر ہیں ایک مسلمان بھی ہے پانچوں ویٹو پاور ہے نا تو ویٹو پاور کا کیا مطلب ہوتا ہے ویٹو پاور طاقت رات کی طاقت تربیت کی طاقت تم سارے ملک جو مرضی کہتے رہو ہم جو بات کہیں گے وہی مانی جائے گی تمہاری نہیں مانی جائے گی یہ تو پاور کا مطلب اس کا مطلب ہے آڈر ہمارا چلے گا اور کسی کا نہیں چلے گا یہ مطلب ہے تو ان ان وہابی کتوں سے کہو اور ان سعودیہ والے لائنوں سے کہو اور ان جہادی فسادی شیطانوں سے کہو ارے فسادی ہو پوری دنیا تو کو تمہارے سمیت انگریز بیٹو پاور کافر کے حکم کے پابند ہے کافر انگلش کے حکم کے پاپا سارے یہودی کے بچے خود کو اور پوری قوموں کو قوم کو کے حکم قادر کا پابند کر رہا ہے تمہارے جیسے تو خود بھی مشرق ہو گئے لوگوں کو بھی مشرق کر رہے اور جہاز کا نام کے ساتھ ادھر ادھر پھیلایا ہوا ہندوستان انڈیا کے خلاف انڈیا کے خلاف اللہ جو تیرا آقا ہے وہی انڈیا کا آقا ہے انڈیا اقوام متحدہ کا بندہ انڈیا بھی اسی کا بندہ ہے تو بھی اسی کا بندہ ہے دونوں غلام ایک کیوں لڑتے کہ وہ کا لڑتے تمہارا لڑنا اس وقت بنتا تھا جب تمہارا آپ کا خدا رسول ہاں وہ صحیح خود خود وہ شاہ جی قبلہ تم خود بتاؤ بس مجھے اتنا بتاؤ کہ ساری حکومت اقوام متحدہ کی پابند ہے یا نہیں جو کافروں کے حکم کا پابند اگر آپ کو سمجھتا ہے یہ سمجھتے ہیں ہم مجبور ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں اور مخالف ہیں وہ خوشی کے ساتھ ان کے پابند ہیں ان کے متفق سعودی عرب کا مجبوری ہے اگر وہ کہیں یہی مجبوری ہے کہ اگر ہم ان کے خلاف ہوتے ہیں تو ہمیں مار دیں گے تو بہن سو ادھر ادھر تو مجھا ہے مجھے مرتا نہیں گیا مرو گل اقوام متحدہ بھی کر رہے ہیں وہ لڑ میری گل نہیں سمجھے ہاں، جی، جی، او ہو یہ دسو حکومت حکومت سعودیہ پھر اندر لڑن سعودیہ نہ لڑن سعودیہ کو تو کہتے ہیں یہ اسلام کی حکومت ہے اور لڑتے ادھر ہے یہ بات ہے وہ اسلام کی حکومت ہے جو کفار کی حکومت حکم کی پابند ہے وہ اسلام کی حکومت کیسے ہے یہی تو ڈرامہ ہے کتی کے بچے ادھر سے چندہ لینا ہے لڑنا ادھر ہے ڈرامہ بھی چلتا رہے کوفر کی بھائی افغانیوں کی بات ہم کرتے افغانی عوام جو ان کا حق بنتا ہے ان کا لڑے وہ کیوں تسلیم کرو ان کو بات یہ ہے کہ یہ جو سرکردہ اوپر آ کے بنے ہوئے ہیں یہ اکبر سعودیہ کے غلام کیوں ہیں لشکر تبلا وغیرہ یہ جتنے بھابی جو بندی ہیں سب کس کے غلام ہیں فخر سے کہتے ہیں کہ پورے عرب میں ہماری حکومت ہے اور سعودیہ تو وہ تو کہتے ہیں خدا کے گھر پر ہم قابل ہیں تو ہماری حکومت ہے ہمارا سب کچھ وہ بار مستدین ہے متحدہ کے پابند ہے ساتھ ان کے ساتھ لڑے کہاں سے نکالے ان کو چلو وہاں پر سننی کی حکومت نہ آنے دے اپنی واپی بنا لے بھابی حکومت قائم کرے انگریز سے آزاد جاؤ اس کی میں دعوت دیتا ہوں جاؤ میں بھی یاد کروں گا جاؤ کون سعودی حکومت ختم کرو یہ یہود خاندان بہن چوت بیٹھا ہوا ہے سعود یہود یہ سعود خاندان وہاں سے کتے کا بچہ نکالو جو برطانیہ کے ساتھ یہود کے ساتھ سب سال بعد کا جو ان کے آرڈر کا پابند بیٹھا ہوا وہ آسانی خوشبو یہ ایسی کہانیاں تیری بے علمی نے رکھ لی علمی لی علم والوں کی عالم فاضل بیچ رہے ہیں ہاں، عالم فاضل کی عوام کا سنتے ہیں شہید بنا میں جھوٹ دیتے بیا نے میں بنا دینا کتاب لکھ لینا میں کتاب لکھ دینا کہ بابا اتنے ہے جنت جنگل اترے آیا ہوئے سن جیش محمد صلی اللہ علیہ وسلم سپے سن اور نالیاں ٹپیاں تو لگے سن جہاد علاق کلمت اللہ اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے ہوتا ہے رب دا کلمہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دا نام ٹپیاں جوڑتا پیا ہے اس بھن تو جہاد کا نہ کرن دیا صرف مینو یہ گل دس اچھا یہ دسو لیڈر بیل میں اس گل کو کہ اشتہار چھپ رہے ہیں میری ایک تو صرف گل کا جواب مجاہد نو خدا رسول دے نام دی عزت مجاہد کتا کا ہے وہ جس کافر نو عام مومن کے دل میں بھی خدا رسول کی عزت ہوتی ہے اگر نہیں ہوتی ہے کافر یا مومن ہی نہیں ہے پھر رولن والے رول مجھے ایس حکومت اسلام دشمن یار آسان بن سکتے ایس ملک جو دے جلسے جماعت قائم کے ہوئی بس اینا دا چھ چھ سال سال ہاں جی۔ رہے ہاں جی۔ نا دن انہوں نے کرا چکا ہائی جیک چکمانڈو کٹمانڈو کٹمانڈو دوسرے ساتھی نو چکا گلو دوسرے ساتھیوں تیارا چکا ہے ٹھیک ہے جی انہوں نے انڈیا جا کے اتار ہے تیارا انہوں نے کہا جی پٹرول نہیں ہے یہ وہ انہوں نے بہانے وغیرہ کیتے ہیں پاکستان وچ جڑا پورے دیوبندی تے سارے انگریز دے قیدی پے نے انہاں رہائی کوئی دیو بندی ملا ہمیشہ انگریزی حکومت حمایتی نے انہوں نے کتیا نو اگے اگے رکھتے ہیں جی اسماعیل دل بھی کلا اتنے مریا بالا کوٹ کے اندر اگریزا نے آخیا شابش شابش کنگل دیتی بھی خیر ہندو سکھ مسلمان تین قوما میرے گل پی گئی نہیں اٹھارہ سو ستوجا اٹھ چھتی ڈرامہ رچا سکھا دکھ مران ادھر ہندو آپ یہ مرن اتنے آ رہے میں باہر والے حکومت قائم کرا پیو دے کی جیسا پوری قوم ہائی چیک ہوئی تھی قانون دو بندی کیسے ہوگی وہ آپ کوئی ستا ہوگی جی کوئی اوکے گا تو تین سال سدا پانچ لکھ جرمانا یہاں چوائے تیری ہائی جی لینگ گا تیرا فضل الرحمان تیرا رشید لدھیانوی شیطانی شیتانی سارے اسمبلی دے دے کتے نے اسمبلی کتیاں نے قانون بنایا ہے بہن دکی دے قانون بنواندا ہائی جیک لگا میرے ہے یہ کسے ہور نو لاؤ فدواں دے کر ہے وجائے اگلے فدو پوچھے آکھیا آخیا ہی بتھیرے نے نویں کنجر کی لینا ہے سارا فدواں دا جگ بنیا تے اوتھے لاؤ ساڈے کول لگ سکدا اللہ نے بولنا اچھا اس قوم دی رگ رگ پوری دنیا کی ویٹ چیٹے میرے پھر جواب دیو ہائی جیک کیوں ہائی جیک ہوئی پی ہائی جیک کی جیک چنگا چکا کے تنیا لگا رہا ہے ڈراما سارا ادھر ہندو سکا کارو دشمن ہے سا کچھ بڑا یہودی تھا یہ دسو ہندوستان کی حکومت یہود آن کے کے ساری ساری سوال کا جواب دو دنیا اتنے حکومت سن وہ آن کے مکوائی ہیں کہ انہیں ہندو مکائی کی معلومات ہے تمہیں تھی کا دوست کیوں بن گئے جی سجن لدھیانوی شیطان سارے مدرسے انگریز کا نہیں کون پیسہ دے رہا کون حکومت امداد دے رہی ہے ڈر میرے میں اتنے لکھانا جہاں قطار لگی تھی ایک کمپیوٹر کی تو وہ پیو کر لی اسی اچھی نہیں پہ لگا ہے تو لوائی رکھو سانو رب رحمان نے نور دتا ہے اسی ابھی باندر تھوڑے کہ نچتے گے نہ ملوڈیا ملوڈا نچے انگریز داستے نہیں گلے جو نچتے گے میری ایک گل کا جواب د جاؤ پوچھ لیاؤ سب تو پہلے بڑا دشمن سارا کچھ یہود سارا ہے کہ نہیں کیا قرآن فرما دا اللہ تاج دن اشد الناس عداوتا للذین آمنوا الیہود اللہ فرماتا ہے سب سے بڑا دشمن مسلمانوں کا یہودی کو پاؤ گے تو یہودی نہ دوستی کیوں ہے سچو یہودی ہے نہ کون کیوں ہے انہیں بھی میت کیوں ہے انہیں بھی غلامی کیوں ہے جہاں پہ حوالے میں پہلے سمجھایا پھر وہی گل وہ حکومت پھر طرف نہیں ہوئے کھڑے ان کا تو مسلمانوں عوام کو کیوں اس کو ملزم کرا دیتے ہو تمہارا یہ حق بنتا ہے جو خود خدا فرماتا ہے کن خوش ہے تم والی تم نارا خود کو بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو آگ دے تم نے کتنا بچایا تمہارے گھر میں تعلیم سکول کیا یا دین کیا اسلام کیا بار بچے سکول کیوں جاتے ہیں بچہ یہ دنوں دیتے کھڑا ملا سارا ٹپر دا ٹپر مدرسہ یہودی نو دیتی کرا تبلیغ دین دی ہو رہی ایسے میرے کو آ گیا ایونٹ کا ٹولا ادھر لیا میں نے پرچا کارڈ اٹھایا پرچے سے لکھا ہے اتنی جو تشکیل کی پرچی ہے اتنے بندے جی ماشاء اللہ جی اڈا ہے یہ یہاں سے روٹ ہے ادھر سے جائے مسجد آئے بینک آ جاتا ہے بستر لے جانا یہ باہر رکھ دینا جا کر ان کو کہنا ہے ستر گنا آسان ترین نے فرمایا ادھر سے آگے نکلو آگے فوٹوگرافر کی دکان ہے ادھر چلے جاؤ اس کو کہو ان میں نے بخاری شریف کی حدیث پاک ہو ان میں نے شد اللہ سے عذاب الجوم القیامت الذین یضاہون بخلق بدترین عذاب جن لوگوں کو ہوگا ان میں سے وہ بھی ہوں گے جو اللہ کی مخلوق کی مقابل مخلوق کی لہٰذا بند کرو یہ کاروبار کی حرام ہے ادھر سے نکلو آگے تھانہ ہے تھانے میں چلے جاؤ ملم یاقم بمان اللہ اللہ کے اتارے پر نہیں کرتے اوتارے میں نے کہا خان صاحب ایمان سے بتاتا ہوں ادھر مسجد میں یار کیا لینے آیا مسجد میں تو ادھر نماز ہی نہیں آتا کفر گناہ کیا لینے آیا ادھر کفر گناہ ہو رہا ہے میں ادھر بھیج رہا ہوں وہ بڑا بےغیرت ہے بےمان دغاباد ہے جس میں تمہیں پرچی پر ادھر مسجد کا لکھ دیا بےغیرت کے بچوں کو بازار کا لکھنا تھا تانے کا لکھنا تھا کچہری کا لکھنا تھا جہاں پر سینما کے لیے جہاں پر کفر برائی ہوتا ہے نبیوں کی یہی تبلیغ ہوتی مسجد میں بڑھ جاتا تھے مکار دجالو بابے شیر کی گاہ کو پھنسانے آئے ہوئے بریلوی کو میں نے کہا خان صاحب بتاؤ ٹھیک ہے ایمان سے کہتا ہوں ٹھیک ہے حق گئی حق گئی السلام علیکم کا بچہ تھی آیا ہے کہتا بھی ہے ہفتے ہفتے جہاں پر حق ملا ہے پیچھے دغا باز نے دغا بازی کر کے نہ حق راستے پر چلایا میں نے حق بتایا بغیر کا بچہ تمہارا تو حق بنتا تھا ادھر بستر ڈال دیتا تم کہتا مہینہ ادھر ہی زیادہ دین جہاں سے اتنا سچی بات ہمیں مل گئی لیکن بچہ اور دجال کی لطال الوہابیت کلہم قبصا دجالون لعین میں کہتا ہوں جہاں پر دیوبندی وہاں بھی دین کی خدمت کے لیے پہنچ جائے وہاں پر یہود جاؤں کی ضرورت نہیں دیکھ لو ان کی دینی خدمات پیش کرو ہمارے سامنے ان کتوں کی لڑائی انگریز اگر اختلاف دکھاؤ کزیا اتفاقیہ بنا ہے افغان کی لڑائی اتفاقیہ کزیا بنا ہے گل پڑ گئی گل پڑ گئی گل پڑ گئی بتاؤ طالبان تاریخ کیسے تیار ہوئی نہیں پتا بتاؤ چلو تاریخ بتا دو اس کی طالبان تاریخ کیسے تیار ہوئی کس دور میں ہوئی کون تیار کرنے والا تھا اصلا کون اصلہ کرنے والا تھا بتاؤ روس کے میں ٹوٹیا بات صرف نکال کر دو کنا ہے روس میں ہر کسی نو رب بھی توڑتا ہے دس ہاتھ نے عالم اسباب کی بات کر عالم حقیقت میں کیوں جا رہا ہے عالم اسباب میں کون کمانڈ کرتا تھا یہ جنرل ویا کے دور میں ہوا امریکہ نے یہ اٹھایا تھا برطانیہ نے یہ تاریخ پیدا کی تھی روس تھا اشتراکی ملک اس کا سوشلزم نظام تھا برطانیہ یورپ کے نظام ہے سرمایہ دارانہ وہ سرمایہ داری اور اشتراکیت کی جنگ آپ کو تو اتنا ہی پتہ نہیں ہے روس کو توڑنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ اشتراکی نظام ایک دوسرا یہ مشرقی بلاک میں آتا ہے مشرقی بلاک مگر کو آنکھ دکھا رہا تھا وہ بہن چاہتے تھے کہ اس کا طاقت کو ختم کر تاکہ ہمارے سامنے کو روٹنا ہوتا اب یہ ہوا کہ جنرل ضیاء بہن دجالوں کا دجال تھا کھانا دجال تھا اس کے بعد گھوڑا چڑھ جائے وہ اس بہن چود نے یہ کام کیا کہ ادھر امریکہ برطانیہ سے پیسہ لیتا تھا کو میں دیتا جو بندی ادھر سے تاریخیں چلا رہا ہے امریکہ کے اندر یونیورسٹی قائم کی گئی جہاز کے نام پر وہاں پر کتابیں لکھی گئی فضیلت جہاز پر یہ کیا کرتا پھر وہاں سے یہ کتے تیار ہو کر جاتے تھے اور امریکہ کے وہ ذرا ان کے جتوں کے آگے پہاڑیوں سے دیکھو یہ اشتراکی گروپ کیا ظالم ہے اذان کی آواز نہیں آتی امریکہ کا وہی کہہ رہا ہے اذان کی آواز نہیں آتی ہے روس کے ہیں پہاڑیوں سے پتہ ہی نہیں ہے تم نے تو آنکھیں نہیں کھولی تمہارے صرف ایک تمہارے جس طرح کے گاڑی پر بیٹھ کر جس طرح سفید رنگ بولتا ہے ڈرائیور تم گاڑی ہو وہ تمہارے ڈرائیور ہیں ایسے چلاتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے خود ڈرائیور ہیں ہم اوپر چڑھ جاتا ہے ہم ڈرائیور کے بھی وہ کر جاتے ہیں اتنا ظالم ڈرائیور ہے طالبان کو شکست کیوں ہوئی نصیر اللہ بابا بابر کا جد امجد ہے طالبان تاریخ کا بتاؤ ہوا یہ جب وہ مقصد پورا ہو گیا ہاں؟ اوجڑی کیمپ کا واقعہ کیوں ہوا تھا فوجی کیمپ پہ جو اسلحے کو آگ لگی تھی جنرل زیاد دور میں کیوں لگی تھی جنرل زیاد پیسہ لے لے جس سے ہزاروں جانے بابا جی۔ لگ گیا وہ حضرت میلا دے میل جس سے جس سے مار کر یہ دجال امریکہ وہ تھا بھٹو تھا روسی بلال تھا اسی وجہ سے پیپلز پارٹی کا آج بھی نعرہ ہے روٹی کپڑا اور یہ کس کا نعرہ ہے سوشلزم اس کا تو اس نے کہا یار یہ پاکستان پر اگر یہ روسی کی ادھر غالب ہو جائے گا پھر تو مرواؤ اس کے ڈانڈ میں کلا ٹوکا جنرل ریاض صاحب مجاہد اسلام جی ہاں کے تجار نیچری بھی جو بندی دونوں لانتے اس کیا جہاں سے یا تو معلوم ہونا چاہیے افغانستان میں آپ کی فوج بلاؤں کی شکل میں لڑتی آپ اللہ پاک رسول جنت سمجھ نہیں آ رہی یہ سارا کیا جب روس ٹوٹ گیا ختم ہو گیا اب ادھر کی یہ تاریخ پہلے اقوام متحدہ کے پاس بتاؤ اقوام متحدہ کی رکنیت انہوں نے کیوں حاصل کی اگر یہ اسلامیت ہے آپ کیا پوری جو بندی ہے تو پاس اس کا جواب نہیں لاؤ جواب لاؤ اگر اسلامی حکومت کی تو رکنیت کیوں حاضر ہوئی رکنیت کا تو یہ مطلب ہے کہ ہم تمہارے حکم کے پابند رہیں گے کمشنر جنا کہتا مجاہد اسلام سے ہی کو نہیں قرآن کا بات ہے ان اللہ سب بے سک دامک اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا تاریخ عالم گواہ ہے مسلمانوں نے جب دین کو چھوڑا ہے دین سے دور رکھنے اس وقت شکست ہوئی ہے جب دین کا انہوں نے صحیح تھاما ہے تو ان کو شکست کی اللہ تعالیٰ پتہ دیا کفار کو شکست چاہے مسلمان تھوڑے سے چاہے زیادہ لیکن بتاؤ ان لینوں کو کیوں شکایت تمہیں کافر پر چار خدا کہاں تھا بتاؤ خدا کا وعدہ جھوٹا ہوتا ہے سچا ہوتا ہے سچا ہوتا ہے تو خدا نے اپنا وعدہ پورا کیوں نہیں کیا خدا نے نہیں خدا نے وعدہ اپنا پورا کرنا تھا لیکن انہوں نے وعدہ کس خلاف ہو رہا ہے اس نے شرط لگائی ان اللہ اگر تم اللہ کی مدد کرو یعنی اللہ کے دل اللہ تمہاری مدد کرے معلوم ہوا انہوں نے دین کی نہیں یہ اپنی دین کی تو یہ کسی لائن کی مدد کی یا دین کی نہیں کی اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی کی مدد اس کا جواب مجھے دے دو بس میں نے کتنے سال پہلے موضوع لگایا طالبان کو شکست کیوں اس کا کچھ جواب تو دے دیجیے آپ کو معلوم ہونا چاہیے میں نے بھی غفلت میں آ کر ہمدردی کے چکر میں میں نے چندہ دیا تھا تو ملا ضعیف کتا آیا تھا اس کتے کو میں نے روٹی ڈالی تھی چالیس پچاس ہزار روپے جمعے پر میں نے جمع کروا کے دیا لیکن جب حقیقت میرے سامنے میرے حضرت صاحب کو اس کا ناراض ہوئے میرے سامنے جب حقیقت دل نہیں مان رہا تھا میرے حضرت نے مجھے کہا تھا ارے بات سنو جب کسی کام کو دل نہ مانے نہ کرو لیکن میں دل نہیں مانا اس کے باوجود میں بات کو ان کا مقدر تھا لکھا ہوا وہاں پر ہے ان کتوں کے ساتھ جب پیچھے انگریز کا ہاتھ چلتا تھا تو روس ٹوٹ گیا جب اس کا ہاتھ چھوٹا تو یہ اپنے اپنے خود آپ نہیں بچ سکے دوسرے کو کیا صرف اس ملا مسعود جو ہے جی ملا منہور سے اتنا بات کی یہ تمہارا ادھر مائی باپ سارا یہ ہے جگ ہوا ہوا ہے ان کو جگ چڑھا ہوا ہے کیا چکر ہے ادھر سے تم ادھر ہائی جگ کر یہ ادھر کر تم کو نور ہے نور ہے نور ہے ایسا نور ہے پوری ضروریت وادی عالم کفر پورا اکٹھا ہو کر عالم ملالت اور عالم اکٹھا ہو کر عالم ارتداد اکٹھا ہو کر حضور کے صدقے میں ایک ہی بات میں سارے ایک ہی بات میں دوسرے کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہو نہ کو چلے چلوا دیں ہم اولیاء کے فیض یافتہ ہیں ہاں ہم کسی کیٹرو ملا کے نہیں ہیں کیٹرو ملا کے ہاتھ میں پھنسا ہوا ہمیشہ ذریعہ نہ خدا ہی ملا نہ وشال سلم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے لیکن کا استدراک جو ہے نا یہ آپ اس کی حاجت سے نہیں پتہ نہیں استدراک کی سوال کا جو لفظ ہے نا کیا مخاطب ہی نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے جمعہ تم پر فرض ہے اب کوئی کہے اور کو نکلے باہر جمعہ پڑھو تو اس پاگل کا کیا علاج کریں گے وہ پاگل خدا تعالیٰ مردوں سے کہہ رہا ہے تم عورتوں کی بات کر رہا عورتوں پر تو جمعہ ہے نہیں جب تمہارے ساتھ کتاب ہی اللہ تعالیٰ نہیں فرما رہا کم کا مخاطب حکام ہے آپ کون ہوتے ہیں پہلے آپ اسلامی سلطنت قائم کریں پہلے اپنے گھر میں اسلام لائیں آپ ابھی طرح تمہاری مصیبت آئی تمہاری برادری ٹوٹ جائے گی ہو سکتا ہے تمہارے برادری کو قتل کر دے محلہ ریاست بناؤ جب ریاست بن جائے گی پھر کو بحال ہے مکہ شریف میں کتاب کیوں نہیں کیا صاحب ہے نے بتاؤ وہاں پر پٹائی ہو رہی ہے مار کھا رہا ہے مارتے کیوں نہیں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر بس رہے ہیں آپ آپ کے کیوں نہیں آتے لڑتے کیوں نہیں بتاؤ حکم نہیں آیا تو کیا آپ کو اتنا معلوم نہیں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ حالات زندگی جو ہے وہ ہمارے لیے سب مثال رہ ہیں جس طرح مکے کے حالات اب جو مکے کے حالات مسلمانوں پر جب تک رہیں گے ان کا حکم بھی وہی رہے گا آپ کو تو اتنا پتہ نہیں ہے آپ مکے کے حالات میں بیٹھے ہوئے ہیں مکے کے حالات وال مکے کے حالات پر مدنی آیات کو کیوں تسمہ کر رہے ہیں کیوں نہیں کیا اسی وجہ سے نہیں کیا وہ بھائی حکم مدینہ حکم آ گیا نا اب مدینہ شریف میں جہاد کیا نا تو مدینہ بناؤ تمہارا مدینہ کہاں ہے کہاں ریاست اسلام کی تمہاری ہاں اپنا کہ گوانڈ والا آگے کر بڈی تو چھتر کھانے پر بڈی کو سیدھی گل کرنے ٹی وی کرنے وہ چھتر لا لینی چنگا پھر لے دینا تو ساری دیہی ویکیا کر معذر کا مطلب ہے کہ جہاد کی فرضیت منسوخ نہیں ہو سکتی یہ میرے میں رکھو آپ کو اتنا پتہ نہیں حدیث ہے کا مطلب کیا ہے جہاز کی فرضیت منسوخ نہیں ہوگی یہ نہیں ہے کہ جہاز ہر وقت فرض ہو جائے گا کہاں پر ہے اب نماز ہے بتاؤ ایسا وقت بھی آتا ہے کہ نماز بندے سے ساخت ہو جاتی ہے بولو ہوتی نہیں ہوتی کیا نماز قیامت تک رہنے والا فرض نہیں ہے لیکن بندے سے کیوں ساخت ہو رہا ہے نماز کو منسوخ نہیں کر سکتے لیکن بعد آغار شریعت کی وجہ سے طاقت ہو جائے گی جب تک شریعت کو پتا تب خالی نہ دو ہزار شرعیہ کی وجہ سے ثبوت اور بات ہے اور نسخ اور بات ہے تمہیں نسخ اور ثبوت کا پتہ نہیں ہے جمعہ جمعہ کیا مت تک رہنے والا فرد ہے کہ نہیں ہے دیہاتوں پر جمعہ ضروری ہوتا بتاؤ جو کہے گا جمعہ منسوخ کافر ہو جائے گا جو کہے گا جمعہ دیہاتی لوگوں پر نہیں ہے آزار شرعیہ ہے وہاں پر شرعی عذر ہے جن کی وجہ سے ان پر فرضیت نہیں ہوتی یہ اس کی کانفی کے مطابق ہدایت یافتہ یہ کہتے ہیں تو مانے گا تو پھر خدا تک پہنچ جائے گا میرے معلوم ہوگا نہیں سر کو ماننے والا کانوی کو دکھاؤ تو صحیح ہاں، نکالو جہاد کیا ہے باپ کی کانوی دیکھو یہ ملا کا فساد بنتا ہے یا نہیں بنتا وہاں پر تو لکھا ہوا ہے حاکم اسلام کا فرد بنتا ہے جب ریاست اسلام کی ہو تو ہر سال سال میں دو مرتبہ حملے کرے اپنا جوگی گمان بلا دے جو بندی کار خود والی کھڑک ہم سایہ تو سچ سارے سکتا سچ نہیں پہ آتا نہیں ٹوٹ پو ضرور ہے جہاد کرو مسلمان پاوے کافر ہو جائے مسلمان نو چلو زبانی آخر نہ لڑائی دا نہیں نا میں میں تو تھانوں لڑائی کا نہیں کہہ رہا میں کہہ رہا زبانی جا کے کہہ دو محلے جی کہہ دو اج کر لو سارا محلہ جا کے انہوں نے آخو ٹی وی آرام ہے بغیر تھی دلے نے جڑے گھر کے اندر ٹی وی رکھی کھڑے نے سیدنا امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ دا فتوی ہے فلانے امام دا فتوی ہے سارا سنا دے نبی پاک سرکار دی حدیث سنا دے دلے نے جڑے تیر سکولاں بچے نو کلدے نے یہودیاں سکھان دے نے کوفر بغیر تھی سکھان دے پے نے یہ سارے خلاف نال اور دلے نے بغیرت نے بے ایمان نے جڑے ووٹ دیندے نے چوتھے سر پکڑ شاہ کھلے کھلے تو منہ لگے تھی مسلمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں ہاتھ برائی کو دیتے برائی روک نہیں تاکہ دل میں جانے ہے کہ نہیں یہ دسو صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر برائی نو نو ہاتھ نال ڈکن طاقت نہیں کے مار لین گے یار ایڈا فدو نہ بلاؤ پھر لار نے کر فدو آئے گل اتنے اور یار چلو رشیدے نو کہہ دے یار کہہ دے جڑا او بڑا مجاہد بنیا او جاش محمد والا او مولا ملوسے نو کہہ دو کہ یار تو ہی اٹھ برائی دے خلاف بول تے تو سی اور چلو نہیں ہاتھ نال ڈک سکنا زبان نال ہی ڈک لے کی کیڑی برائی سالا کہ روکیا تھی پتر اپنا دیتا ہونا برائی برائی برائی پتا پتا نہیں کا کی اگر تسا سانتے ہو جو ودیا لکھیں دسیا تھا لیکن پھر اور لانتی دلے اللہ ہونا کہنا ہونا ہو اچھا، سکے تھکا جمیا ہو گڑ ہاتھا اپنا ہی جا سک لگے گا اپنا جا نہیں لگے گا چوک اپنا مانگ جو بندیا اچھا، اسلام دشمن پاگ والے کو مل جائے گا اور بتاؤنا چاہیے بد ترین یاد رکھے اسلام کے نام پر اسلام میں سب سے زیادہ فساد اور تباہی کرنے والے دوست ہوئے ایک پاک والے ایک رحمن والے انتظار اسلام دشمن نہیں ہے اور دوست نہیں انہوں نے پوچھو انہوں گل کرو انہوں نے پوچھو تمہیں زمین دے کسی جگہ تے حق نظر آیا ہے آج پہلی بار ملن آئے نہیں کہ پرانے پرانے نے پہلی دفعہ سے میں نے فکر روٹی بن کے لیا روٹی لیا بھائی میں کیا میں میں آج تو اٹھارہ سال پہلے ایک جگہ سے خطاب کیتا اس نے مڈا کنڈا تھا دبا اٹھتا سب پیا سر شور بابا سی میں ذرا پیترے شیترے اپنے وکھائے عوام کی کی ہو گئی ایجنسیاں نے بندے بیٹھے سن ساوی پگ بن کے ساوی پگ بن کے پا جی بیٹھا ہے شالا مار شالام چلیے ٹھنڈ پہ میں کیا تو ایسلے ایسلے نا مینو روپیہ کروڑ کروڑ دے دے تے تے کہو یورپ وچ جی موتر موتر کر کے آ جا میں تیرے کراں آئی پتا نہیں فضلو کیڑے کہ ہلکے ہوئے پھر دن بھی چلو سانو کعبہ دے پوے موتر بھی کرن نہیں نہیں اج لبے گا برا برا کسمیا تین وہ وہ کدی شکل ہی ویکھی جڑا سی بنا لے بابے اتنے کھڑے نہیں شفاعت رسول ملتان ملتان سی بھی اصل اتنے پتا کیا اچھا جمع پڑھا انجن شیر لاہور اسٹیشن ہی بڑا ورکشاپ نے نا میرے وہ ایجنسی والوں لکھ لو سن لو میں اس جمہوری نظام کا میں اس یہودی نظام کا میں غالبانہ غازمان نظام کا میں اس تعلیم کا اس تعلیم کا باغی ہوں باغی ہوں باغی ہوں شام نو ایجنسی والے تک نہ کہ سرکار آپ کی یورپ بہت ضرور ہے پتہ نہیں جی مشین نہیں ہوتی کسی کرنے والی یورپ کا پھر آئے میں بڑا بڑا نورانی نے پیو کی آدر ایک چکر کنجر کو نہیں بہن یا پھیرا وجہ اج فیکٹری کا مالک واپس آیا یورپ تو بابا <laughs> جی بابا فضل یہ بڑا پرانا بابا جی مان ہر تنظیم دی نانی کسی دا نام لے یہ ہاتھوں پڑی ہونی بابا جو بچارا ہے سی حق پسند جتھوں سندا سی دین دن نام ادھر سن رہنا ہے چار دن سال دو سال سنگ باری ظاہر ہو جانی ہے صرف واحد میں جی سال ہو گئے میرے کو سال <laughs> <laughs> شیخ صاحب آپ یہودیوں کے خلاف بات بولتے ہیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہودی اگر ہاتھ کھینچ لے تو یہ سائنس یہ ٹیکنالوجی یہ موبائل یہ فون وغیرہ یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا اور زندگی افسر ہو جائے بابا کردہ کردہ گال سنے جس نظام میں بندہ بےمان کافر بغیر اللہ بےمان بولتے ہیں ساری جماعتیں نا فراڈ بے ایمان ساری چیزیں نظر آتی ہیں اوپن نظر آتی ہیں عزت غیر آپ یہ بتائیں آپ کے گھر میں ٹی وی ہے نہیں ہے آپ کے بچے اسکول پہ جاتے ہیں یہ تو بچنا چھوٹے ہیں یہ وہ آخر بابا اب ایک تقریباً اس میں ایک سال ہو چکا ہے وہ گھر میں ٹی وی نہیں چلا اور میرے جو بھابھی ہیں نا وہ میرے خلاف ہو گئی یہ ٹی وی نہیں چلانے دیتا اب میں ان کے بچے جو پڑھ رہے ہیں نا اسکول میں میری کوشش ہے کہ میں ان کو پہلے چڑھا لوں سونا اسلام چھوڑو جہاد اسلام پہ چلو یہ تو چلو گے لوگ مخالف کیونکہ اسلام رواج کے خلاف ہوں گا رواج کے خلاف چلو گے لوگ مخالف کو جان لے جی تمہیں رب توفیق دیتی ریاست قائم ہوگی تو پھر سلوار لو ہاں جی۔ <laughs> ہاں جی۔ گے ورنہ کنڈے کھانے بچے گی یار چھوڑ دیں گے سونا نفس چھوڑنا پڑا لخت جگر صحابہ لخت جگر نے کسی کافر دیکھی ہاتھ نال وٹن لے لیں یہ نفس ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਖੁੱਲਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ